حکیم بن حزام مشہور صحابی نے بیان کیا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا آپ نے مجھ کو دیا پھر مانگا پھر آپ نے دیا پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے لیکن جو کوئی اس کو سیر چشمی سے لے اس کو برکت ہوتی ہے اور جو کوئی جان لڑا کر حرص کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا میں تو آج سے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لینے کا مرنے تک پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے وہ اس کے لینے سے انکار کرتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لیے لیکن انہوں نے انکار کیا حضرت عمر کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا حکیم کو اس کا حق جو لوٹ کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں وہ نہیں لیتا غرض حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں سے نہ لیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی اللہ ان پر رحم کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاس